افسوس یہ ہے کہ ہمیں پچاس سال سات سال سیونٹی سال ہو گئے لیکن ابھی تک ان صورتوں کے ترجمے کا بھی پتہ نہیں زندگی ویسے ہی پوری ہو گئی کم سے کم ہم ان صورتوں کے تراجم اور مطلب سیکھ لیں جو صورتیں عام طور پر نماز میں ہم پڑھتے رہتے ہیں فرض ہو یا نفل ہو یا سنن ہو اس میں عام طور پر یہ صورتیں پڑھتے رہتے ہیں اگر ان صورتوں کے تراجم کو اور مختصر مطلب کو آپ سمجھ لو گے تو یقینی بات ہے کہ آپ کو نماز میں جی لگے گا آپ کا دل لگے گا جس معنی کو ہم سمجھتے ہیں اس میں جی لگتا ہے جس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا اس میں جی نہیں لگتا ایک آدمی عربی میں یہاں تقریر کرنے لگ جائے تو ایک ایک کر کے اٹھ کے چلے جائیں گے کیوں اس لیے کہ معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور اگر آپ کی انگلش زبان میں اگر کوئی تقریر کرے تو اس صورت میں آپ بیٹھو گے اس لیے کہ آپ کی زبان ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو قرآن کریم کے معانی کو اگر سمجھو گے اور خصوصاً ان صورتوں کے تو اس کی وجہ سے جماعت میں نماز میں جی لگے گا اللہ کرے کہ کچھ ہم سیکھنے والے ہوں گے یہ علماء کرام آپ کے وہاں ہیں ان سے آپ کہیے ان کی خوشامد کریے ان سے کہیے کہ ہمیں ان صورتوں کی تفسیر ہمیں بتاؤ ان صورتوں کے معانی ہم کو سکھاؤ کہ ان صورتوں میں تعلیم شانو ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں تبت یدا بھی لہب اس صورت کا نزول مکت المکرمہ میں ہوا اور اس کے نازل ہونے کی ایک وجہ ہوئی اور وہ وجہ یہ ہوئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور آپ کو یہ کہا گیا کہ اب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں ایک اللہ کی طرف بلائیں ایک اللہ کی دعوت دیا تو آپ نے جو پہلی تقریر فرمائی آپ کا جو پہلا اجتماع ہوا آپ کا جو پہلا جلسہ ہوا وہ جلسہ صفا پہاڑی پر تھا صفا پہاڑی وہی ہے جہاں سے آپ ابتدا کرتے ہیں سعی کی جہاں سے آپ سعی کی ابتدا کرتے ہیں یہی صفا پہاڑ ہے یہی وہ ماؤنٹ ہے جس کو صفا کہا جاتا ہے اب تو کاٹ کر ختم کر دیا گیا ورنہ وہ بہت اونچا پہاڑ تھا اسی صفا پہاڑ پر چڑھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطاب فرمایا ایک بیان فرمایا ایک ارشاد فرمائے مجھے ایک دعا یاد آئی آپ لوگ حج میں عمرے میں جاتے رہتے ہیں یہ دعا آپ کو کام لگے گی اللہ محمد شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ جب صحیح بین صفا والمروہ فرماتے تھے یعنی صفا مروہ کی صحیح فرماتے تھے تو حضرت دعا فرماتے تھے اے اللہ حضرت حاضرہ یہاں پر پانی کی تلاش میں دوری تھی اور انور شاہ کشمیری ہدایت کی تلاش میں دوڑ رہا ہے اللہ تو نے حاجرہ کو پانی دیا تھا انور شاہ کو ہدایت عطا فرما حضرت یہ دعا فرماتے تھے صفا مروا کے اوپر اللہ کرے کہ ہم اپنے بزرگوں کی سکھائی ہوئی دعا کرنے پر آ جائیں نبی علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں دعاؤں میں بڑی برکت ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے ایسی بہت ساری ہمارے اکابر اور بزرگوں کی دعائیں ہیں جس سے ہماری بڑی رہنمائی ہو جاتی ہے اللہ شان ہمیں سنتوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے ان دعاؤں کا اہتمام کرو جو آقا نے ہم کو سکھائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا حضرت نے سکھائی من والمغرم اللہ الامر اے اللہ میں گناہوں کے بوجھ سے پنا چاہتا ہوں اے اللہ میں قرض کے بوجھ سے پنا چاہتا ہوں قرض قرض کا بوجھ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ قرض سے پنا کیوں مانگتے حضرت نے فرمایا جب انسان قرضدار ہو جاتا ہے تو بات بات میں جھوٹ بولتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے کتنے گناہ کر لیتا ہے اس لیے فرمایا قرض کا بوجھ بڑی خطرناک چیز ہے بلا وجہ صرف اسراف بزرگ خرچی بڑی بڑی شادیاں دکھاوا شہرت اس کے لیے قرض نہ لیا کرو جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ اسی میں اچھا رہے گا اگر چادر سے باہر جاؤ گے تو ٹھنڈی لگے گی پاؤں کھلے رہیں گے تو ٹھنڈی لگے گی تو ظاہر سی بات ہے اپنی چادر جتنی بڑی ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے پھر آگے دعا فرمائی وہ الگ عمر اے اللہ ستیا جانے والی عمر سے پناہ چاہتا ہوں بہت بڑی عمر ہو جائے جس کے اندر انسان محتاج ہو جائے چل پھر نہ سکے بستر میں پڑا ہوا ہے کوئی اٹھانے والا نہیں پیشاب پخانوں میں لت پت ہو رہا ہے اے اللہ ایسی عمر سے پناہ چاہتا ہوں اور دیکھو ایک نسخہ اور آپ کو بتاؤں اگر تم کو لمبی عمر چاہیے تمنا تو ہر ایک کو ہوتی ہے ہینڈریڈ پورے کر لیں ہاں۔ <laughs> ایک صدی فٹکار لے ایسی تمنا تو ہر ایک کو ہوتی ہے میں آپ کو ایک راستہ بتاؤں وہ راستہ کیا ہے ہمارے حضرت شیخ سے روح سے سنا فرمایا روایتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لمبی عمر چاہتے ہو اور برکت والی عمر چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور اسی میں ہماری کمی ہے ہم پرائی جگہوں پر بڑی بڑی عمارتیں بنا دیں گے ادھر ادھر یہ آپ لوگ آتے ہیں ادھر تو یہاں وہاں پچاسوں جگہ پر بڑی بڑی عمارت اور رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں ان کو نہیں دیتے ان کے گھر مہینہ رہتے ہیں اور ہزار روپے میں راضی کر کے چلے آتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو بہت جگہوں پر حضرت نے اپنے رشتہ داروں کی ترغیب بیان فرمائی کیوں ہم نہیں دیتے اس کی وجہ کیا ہے رشتہ دار تعریف نہیں کرتے مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں سب کو ہارو بولتا جنہیں بھائی جو چیز اللہ کے لیے دینا ہے اس میں ہم سامنے والے سے تعریف کی تمنا کیوں رکھتے وہ تعریف کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں مولا راضی ہونا چاہیے اس لیے کہ اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ خرچ کیا اللہ کے حبیب نے فرمایا تیری فلاں خالہ غریب تھی تو ان کو دیتی تو اچھا ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عید کے دن مسجد نبی کے باہر کپڑے بیچنے والے بیٹھے تھے معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں بھی مارکیٹ مسجد سے باہر لگتی تھی روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کپڑے بیچنے والے باہر بیٹھے ہوئے تھے جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے تو حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ یہ کپڑے بڑے اچھے ہیں اگر آپ ایک سوٹ خرید لو تاکہ عید کے دن یا کوئی مہمان آئے باہر سے وفود آئے دوسری کنٹریز کے ملنے والے آپ کے پاس آئے تو آپ ذرا ان کے ساتھ اچھا کپڑا پہن کر کے بیٹھو حضرت نے فرمایا یہ کپڑا جو پہنے گا اس کو جنت میں کپڑا نہیں دیا جائے گا لاخلا کا لہو فل آخرات کیوں اس لیے کہ وہ کپڑا ریشم کا تھا اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے تو حضرت نے فرمایا کہ جی بھائی یہ نہیں چاہیے اتفاق ایسا ہوا کہ کسی صحابی نے خرید لیا اس کو اور حضرت کی خدمت میں ہدیہ کیا حضرت نے حضرت عمر کو دے دیا کہ لو میں تم کو ہدیہ کرتا ہوں تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ جنت میں معروم کیا جائے گا تو کیا آپ مجھ کو معروم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے مجھ کو دیا حضرت نے فرمایا میں نے تجھے اس لیے نہیں دیا کہ تو پہنے میں نے تجھے اس لیے دیا کہ جس کے لیے جائز ہو اس کو تو دے دے مثلا عورتوں کے لیے جائز ہے ریشم پہننا تو اپنی بیوی کو دے دے ان کو پہنا دے یا جو تیرے غیر مسلم رشتہ دار ہو ان کو دے دے جن کے لیے جائز ہے اس لیے کہ وہ شریعت کے مکلف نہیں روایت میں ہے بخاری شریف میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک رضائی بھائی تھے یعنی جس عورت سے عمر نے دودھ پیا تھا اسی عورت سے ایک بھائی نے اور دودھ پیا تھا اور وہ نان مسلم تھے وہ غیر مسلم تھے حضرت عمر نے ان کو ہدیہ کر دیا اللہ کے حبیب پاک صلی وسلم نے ٹھیک کیا تم نے یہ نہیں فرمایا اس کو کیوں دے دیا تم نے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حسن سلوک بہت بڑی چیز ہے اللہ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو ولو کا نہ کافرن وہ کافر ہی کیوں ہو رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک بہت بڑی چیز ہے اس کی وجہ سے عمر میں برکت ہوتی ہے زندگی میں برکت ہوتی ہے عمر لمبی ہوتی ہے اس سے بڑھ کر آگے سنو بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے اگر رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے تو یہ سارے فائدے ہیں ان فائدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس سلوک کرنا چاہیے تو اللہ کے حبیب کا پہلا اجتماع پہلا خطبہ پہلا جلسہ اور آپ کا اسٹیج جو بنایا گیا تھا وہ صفا پہاڑ تھا آپ صفا پہاڑی پر چڑھے آپ نے مکہ والوں کو جمع کیا خاص کر کے اپنے رشتہ داروں کو اور آپ نے ایک تقریر اگزامپل دے کر فرمائی کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو مکے پر حملہ کرنے والا ہے سچ مانو گے تو سارے لوگ تو نیچے تھے اگر تو اوپر تھے تو اوپر والا جو پیچھے دیکھتا ہے وہ نیچے والے نہیں دیکھتے تو لوگوں نے فرمایا محمد آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ سچے ہم مانتے آپ کی بات تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نبوت کے اونچے مقام پر ہوں جیسے ظاہر میں اونچے مقام پر اسی طرح نبوت کے بھی اونچے مقام پر ہوں میں تم سے کہتا ہوں ایک اللہ کو مانو اس پر یقین رکھو جنت میں جاؤ گے نہیں تو پھر جہنم ہوگی ان معبودوں کو ان پتھر کے بتوں کو چھوڑ جہاں آپ نے یہ تقریر کی کہ سب سے پہلے آپ کا چچا ابو لہب لہب کس کو کہتے ہیں آپ کا شولہ آپ کا شولہ جو ہوتا ہے نا انگارا اس کو کہتے ہیں لہر اور وہ سونا جو آگ کا وہ لال ہوتا ہے سرخ ہوتا ہے بالکل لہب ابو لہب جو تھا نا وہ بڑا آگ کی طرح چمکدار تھا لال خوبصورت تھا اس لیے اس کی کنیت ہو گئی تھی ابو لہب یہ نام نہیں ہے اس کا نام تو تھا عبد العزا ابو لہب کا نام عبد تھا لیکن چونکہ بڑا لال اور خوبصورت تھا اس لیے نام ہو گیا ابو لہب یہ آپ کا حقیقی چچا ہے ابو لہب نے یوں کہا بد دعا دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد علی ہادہ جمع کرنا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے کیا تو نے ہمارے معبودوں کو چھڑانے کے لیے جمع کیا تو نے اس کے لیے تو نے بلایا کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں بت پرستی جو ہے دی اپنے پیغمبر کو اللہ کے پیغمبر کو یاد رکھو کوئی شیرنی کو پتھر مارے تو شیرنی غصے نہیں ہوتی لیکن شیرنی کے بچے کو کوئی چھیر دے تو پھر شیرنی اس کو چھوڑتی نہیں ہے اللہ کو لوگ گالیاں دیتے رہے اللہ نے کچھ نہیں کیا لیکن پیغمبر کو چھیڑا تو پھر اللہ نے نہیں چھوڑا اس لیے کہ جناب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا مقام ہی اتنا بڑا تھا حضرت کا مقام ہی بہت بڑا اتنا بڑا مقام اتنا بڑا مقام میں نے اسی لیے آیت کے لیے میرے ذہن میں بھی نماز کے موقع پر آیا میں نے کہا اللہ اسی میں کچھ بات کیا تھا اتنا بڑا مقام اتنا بڑا مقام اللہ نے اپنی محبت کو بھی اسی نبی میں چھپا رکھا ہے اس کی مانو گے تو میں محبت کروں گا اس کی نہیں مانو گے میں محبت نہیں کروں گا سیدھی سیدھی بات ان کن تم تو حبو اللہ فتبعونی رونی اللہ میرے نبی کی اتباع کرو گے تو میرا پیار ملے گا اور نبی کی اتباع نہیں کرو گے پیار نہیں ملے گا آج جو ہم پر عذاب اترا ہوا ہے حالات اترے ہوئے دنیا میں پریشانی مسائب کا جو ہم سامنا کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ نبی کی سنتیں نہیں رہی تو اللہ کی محبت بھی نہیں رہی ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور اس کے محبوبوں کو کوئی مار دے میرے محبوب کو کوئی مارے میں برداشت نہیں کرتا اللہ کے محبوب کو کوئی مارے وہ برداشت کیسے کرے لیکن یہ حالات اسی لیے کہ آپ دیکھ لیجئے سنت رسول زندگیوں سے نکل گئی طرح طرح کے حربے انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور مختلف چینلوں کے ذریعے سے شریعت متحرہ جو اصل تھی اس کو مسخ کرنا اس کو مٹانا اور آسان شریعت لانے کی فکر میں کیسی آسان شریعت جس میں نماز بھی معاف ہو جائے جس میں روزہ بھی معاف ہو جائے جس میں مسئلہ عقیدہ بھی ختم ہو جائے جس میں ایمان ویمان کے مزلے بھی چکر میں پڑ جائے ایسی لوگ شریعت لانے کی فکر میں ہیں کوششوں میں ہیں آسان شریعت ایسی شریعت لانے کی فکر میں جس میں کرنا کچھ نہ پڑے اور ہمارے جوان یہی چاہتے کہ کرنا کچھ نہ پڑے یاد رکھو میرے بھائیوں اللہ نے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو جہاں دعاؤں کی ترغیب دی وہاں ساتھ ساتھ اعمال کی بہت ترغیب اس میں کوئی شک نہیں کہ دعاؤں سے کام بنتا ہے لیکن اس سے بڑی اہم چیز اعمال ہے اعمال مسلم شریف میں روایت ہے اللہ کے نبی کے ایک صحابی من اصحاب رسول اللہ دوسرا ان کا ہے ومن اصحاب صفا وہ اصحاب صفا سے تھے مدرسے میں سے تھے تیسری تاریخ ومن خاد رسول اللہ رسول اللہ کے خادم تھے فرماتے ایک رات اللہ کے نبی تحجد کے لیے اٹھے تو میں پانی وضو مسواک لے کر حاضر ہوا حضرت بہت خوش ہو گئے تو حضرت نے وضو کے بعد مجھ کو فرمایا سل معاشی تک بھائی جو چاہے مانگ حضرت خوش ہو گئے جو چاہے مانگ تو صحابی کی مانگ بھی بڑی اونچی تھی میرے آپ کی طرح نے چھپن کروڑ کا چوتھا ہے صحابی کی مانگ بہت اونچی تھی بہت اونچی کیا مانگا انہوں نے یا رسول اللہ رفاقت و کفل جنت اللہ کے نبی اگر دینا ہو تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی رفاقت جنت میں چاہتا ہوں میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا ت نے بہت بڑی چیز مانگی پیارے پیارے غیر ذالک کچھ اور مانگ یہ کیا تو نے مانگ لیا فرمایا نے دینا ہو تو یہی دو میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا اچھا چلو میں دعا کر دیتا ہوں تجھے میرے ساتھ رفاقت ہو جائے جنت یہ نہیں فرمایا حضرت نے کیا فرمایا میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہیں کا بے کثرت سجو خوب نمازیں پڑھو تو میری رفاقت نصیب ہوگی امت کو اعمال کی ترغیب دی اعمال کی ترغیب یقیناً دعا مخل عبادہ ہے لیکن دعا کے ساتھ اعمال کی بھی ضرورت ہے یہ نہیں کہ ضرور دعا کہتے ہیں کسی کو کہا بھائی نماز پڑھو کہتے ہیں نصب دعا کرو ارے بھائی دعا تو ہے ہی اپنی جگہ اب ابھی کہتے ہیں توفیق اللہ نے تجھے پاؤں دیے ہاتھ دیا آنکھیں دی زبان دی دل و دماغ دیا چلنے والی قوت دی اس سے زیادہ کون سی توفیق چاہتا ہے کون سی توفیق بہرحال ابو لہب نے بدعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کا مقام تو بہت اونچا اللہ کہاں برداشت کرے گا اپنے نبی کے لیے بدعا میں نے ابھی دو دن پہلے بھی ایک شعر سنایا تھا حضرت حسان کا اور میں نے کہا تھا کہ سارے یہ تیرہ سو سال میں حضور کی شان میں جو اشعار پڑھتے ہیں نا اس کو ایک پلڑے میں رکھو اور حضرت حسان کے شعر کو ایک پلڑے میں رکھو یہ تیرہ سو سال کے اشعار کے مقابلے میں حسان کے اشعار جھک جائیں گے جی، کیوں اس کہ حسان دیکھ کر پڑھتے تھے یہ سب تخیلات سے پڑھتے ہیں خیالات سے پڑھتے حسان کو اللہ کے نبی نے کہا تھا ممبر پر بیٹھ کر پڑھو اور جبریل تمہاری تائید کریں گے ہمارے شعرا کی جبریل تائید کریں گے وہاں تو روح القدس تائید کر رہے ہیں ان کا ایک شعر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کرتے ہو فرماتے مائن مداح تو محمدن بے مکالتی ولا کی مداح تو مکالتی بے محمدی کیا مطلب اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام میرے اشعار کی وجہ سے نہیں بڑھا لیکن میرے اشعار کا وزن محمد کے تذکیرے کی وجہ سے بڑھ گیا حضور کے تذکرے کی وجہ سے میرے کلام ان کا ایک شعر ہے اور لہو ہمم اللہ منتہا لکھ بارہا وہ ہمت ہو سبرا جل من ہے لہو ہمم اللہ منتہا لکھ بارہا وہ ہمت ہو سبرا اجلوم من ہے حضرت احسان حضور کے بعد میں فرماتے ہیں نبی کی ہمت نبی کی جرات نبی کا ارادہ ارے ان کے بلن ارادوں کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا وہ ہندسا اور ان کا چھوٹا سا ارادہ ساری کائنات سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا اوہد کے موقع پر صاحب گرام سے مشورہ فرمایا آپ نے کیا کریں یہ لوگ آ رہے ہیں دشمن کیا کریں تو کچھ لوگوں نے کہا مدینے میں رہتے لڑے کچھ لوگوں نے کہا مدینے سے باہر نہیں حضرت اندر آپ نے زیرا ویرا وقت وقت پہن لیا اب صحابہ کہنے یا رسول اللہ اگر آپ کی رائے مدینے میں رہ کر لڑنے کی ہے تو ہم بھی یہی رہ کر اللہ کے نبی نے فرمایا نبی ایک مرتبہ جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا اب نکلیں گے باہر لہو ہی اللہ منتہا لکھ باریہ ہمت حصولا اجل میں ہے یہ وہ مقام ہے جناب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا جس میں اللہ نے اپنی محبت کو چھپایا ہے اگر اس کی اتباع کرو گے تو میرا پیار ملے گا اس کی اتباع نہیں کرو گے تو میرا پیار نہیں ملے گا جب ابو لہب نے بد دعا دی تو اچھا میرے نبی کو بد دعا اللہ نے قرآن میں بد دعا اتاری اور اشارہ کیا کہ تو تو ایک مرتبہ بد دعا دے کر چپ ہو گیا اب قیامت تک تجھے بد دعا پڑتی رہے گی جتنے لوگ پڑھیں گے تب بت یادا ابھی لہب بد دعا ہو رہی ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور اے پیغمبر تم بیچ میں نہ آؤ تم کو بد دعا نہیں دینا ہے یہ نہیں کہا کل تبت یادا ابھی لہب کل پیغمبر تم کہو تب یدا تیرے ہاتھ تم نے یہ کل بول یا نہیں حالانکہ اس سے پہلے کل کل کل کل کل کل برب برب الناس اللہ ہے یا کل نہیں نبی کو کیوں نہیں اس لیے کہ پیغمبر تم کو بیچ میں نہیں آنا ہے اگر تم بدعا دو گے اس کو تو مسئلہ کیا ہوگا کچھ لوگ یوں کہیں گے کیسا نبی ہے چچا کو بدلوا دیتا ہے اے میرے محبوب میں تیری زندگی پر داغ لگانا نہیں چاہتا اس لیے تجھے بیچ میں آنا ہی نہیں میں دائرے بدلو ہوتا ہوں تب بتاہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گیا تب ماں اگنا ان ماں ہوا ماں کسب اس کا کمایا ہوا بھی گیا سیسلا داد لہب ہم اس کو ان قریب داخل کریں گے بھرکتی آگ بھرت دیا ہومرا تو اس کی بیوی کو بھی جو حضور کی چچی ہے ان میں جمیل اس کا نام ہے اور نبی کے راستوں میں کانتے بچھاتی ہے آج بھی کچھ لوگ ہیں اگرچہ نبی نہیں ہے نبی کی شریعت میں کانتے بچھاتے ہیں دوسروں کے بچوں کو بگاڑنا ان کو درخش میں لے جانا ان کو کثیروں میں لے جانا ان کی زندگیوں کو تباہ کرنا اور سنت سے ان کو ہٹانا یہ گویا کے دین کے راستے میں وہ لوگ کاتے دار ومرات ہیں ہم ہو ہم مانتا یہ وہ عورت ہے جو صرف کاتے نہیں بچھاتی تھی اللہ کے نبی بیماری کی وجہ سے دو چار دن تحجد کے لیے نہیں اٹھ سکے بیمار تھے نہیں اٹھ سکے تو اس نے کیا جملہ کہا بخاری شریف میں ان محمد قد ودعہ شیتانو محمد کو اس کے شیطان نے رات میں اٹھانا چھوڑ دیا اللہ کو شیطان تھا ان محمد قد ودعہ شیطان محمد کو اس کے شیطان نے رات میں اٹھانا چھوڑ دیا محمد کا سپورٹ چھوڑ دیا اللہ نے اسی پر وقت اتاری والضحى والليل سجى ما ودعك ربك تیرے رب نے پیغمبر تجھے نہیں چھوڑا ہے تو میرا ہے وما کلام تیرا نصب بھی ہم نہیں توڑیں گے ساری دنیا کا نصب میل سے چلتا ہے تیرے میل تو انتقال کر جائیں گے بالغ ہونے سے پہلے ہی تاکہ کل کو کوئی تیری اولاد کو نبی نہ بنا دے ورنہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو جائے لیکن تیری فیمیل اولاد جو ہے میں اسی سے تیرا نصب قیامت تک چلاؤں اب دیکھ لیں کبھی لڑکیوں سے بھی نصب چلتا ہوگا لیکن نبی کا نصب لڑکیوں سے چلا اور قیامت تک چلے گا با بدا کا ربو کا وبا کلا و خیر اللہ خیر مل اولا پیغمبر کو کہہ کر امت کو سنایا ہے اے لوگوں تم جس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو خوب سنو آخرت دنیا سے بہتر ہے یہاں تم کتنا ہی کما لو میں نے ابھی ایک بیان میں کہا ہندوستان میں میں نے کہا دنیا میں کوئی بھی کپڑا اٹھا لو اس کا جیب ضرور ہوگا کرتا ہو پینٹ ہو شرٹ ہو اس کا جیب ضرور ہوگا لیکن دنیا میں ایک کپڑا ایسا ہے جس کا کوئی جیب نہیں اور وہ ہے انسان کا کفن اس میں کوئی جیب نہیں اور بغیر جیب کے ہونے سے اشارہ کیا گیا کہ تو خالی ہاتھ جانے والا ہے سکندر کی موت ہوئی اتنا بڑا فاتح دنیا دنیا کو فتح کرنے والا لیکن اس نے کہا کہ تم میرے مرنے کے بعد تین کام کرو کیا تین کام پہلا کام یہ ہے کہ میرے ہاتھ جنازے سے باہر رکھنا دوسرا کام میرے پیسوں کو آگے ڈالنا اور تیسرا کام سارے دفتروں کو بلا کر رکھنا کہا بادشاہ حکمت سمجھ میں نہیں آتی تو سکندر نے کہا میرے ہاتھ باہر رکھو گے تو دنیا والوں کو پتہ چلے گا دنیا کو فتح کرنے والا آج خالی ہاتھ جانا اور دولت کو آگے ڈالو گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آج دولت بھی اس کو بچا نہ سکے اور ڈاکٹروں کو بلاؤ گے تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو بڑے سے بڑا حکیم بھی اس کو بچا نہیں سکتا اسی لیے قرآن میں ایک جگہ اللہ کہتا ہے وکیل امن فراق وزن نان نہ فراق رات رات کس کو بولتے رقیہ تعویذ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مرنے والا جب مرنے کے قریب ہوتا ہے نا اور دفتروں سے تھک جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی کوئی رکیہ پڑھنے والے کو بلاؤ کوئی تعویذ واویز کر دے تاکہ میں بچ جاؤں لیکن موت نہ تعویذ بچا سکتی ہے نہ حکیم بچا سکتا ہے نہ دفتر بچا سکتا ہے ایک مسلمہ مسئلہ ہے ولل آخرت خیر اللہ بولا ول سو کا رب کا ہوا اور اے پیغمبر آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے قیامت میں آپ البتہ آپ کو تین کام کر رہے ہیں یجید کا یتیم الفا آپ یتیم تھے ہم نے ٹھکانا دیا وجد فہدا آپ بے علم تھے ہم نے علم دیا کا آئلن فاغنا آپ غریب تھے ہم نے خدیجہ سے نکاح کرا کر دولت دے دیا تو اب آپ کو تین کام کرنے ہیں آپ کی یتیمی میں ہم نے سہارا دیا تو اب آپ کا کام یہ ہوگا فعمل یتیم فلا تخر تم بھی یتیم کو نہ جھرکنا تم بھی یتیم کو نہ جھرکنا یتیم فلا تخر آج یتیم کو جھلکنے کی بات تو بہت دور کی ہے یتیموں کی زمینیں ہڑپ کر جاتی دکان ہڑپ کر جاتی نہ معلوم کیا کیا چیزیں ان کی حاجت وہ امل یتیم فلا وہ امسائی فلا تم غریب تھے ہم نے تمہیں دولت دی تمہارے در پر بھی کوئی غریب آ جائیں ان کو نہ جھلک نہ دو نہ دو بات بت سے بات کہتا روانہ کرو لیکن جھلکنا مت محمد سائے سارے میرے بھائیوں میں آپ سے بھی کہتا ہوں رمضان مبارک میں بچارے مساکین غربا اور اہل مدارس سننے کے لیے آ جائے ان کو نہ جھلکنا آپ کا جی نہیں لگتا نہ دو لیکن ان کو جھلکنا مت بلافلا مت کہنا گالی دلوز نہ کرنا اس لیے کہ مدرسے کے جو ذمہ دار آتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں آتے مہمانہ نے رسول کے لیے آتے وہ ان کے لیے آتے وہ اپنے اپنے پیٹ کے لیے نہیں آتے نہ دے سکو نہ دے کوئی عرب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر کہ دعا دے کر محبت کے ساتھ روانہ کرنا یہ بہتر ہے تکلیف پہنچانے کے مقابلے تو ام فلا وہ اما بنی امت ربحت دی آپ کے پاس علم نہیں تھا ہم نے علم دیا تو اب آپ کو چاہیے کہ اس علم کی اشاعت کا پھیلاؤ دوسروں کو پہنچاؤ تو جب یہ اس کی بیوی سے متعلق یہ اللہ نے کہا ومرا تو اس کی بیوی بھی جہنم میں ہمانت الحطب جو لکڑیاں اٹھانے والے کون سی لکڑیاں اٹھانے والی تھی لکڑیاں اٹھانے کا مطلب وہ کانتے دار لکڑیوں کو اٹھا کر لاتی تھی اور نبی کے راستے میں ڈال دیتی تھی ہم مالتا فی جی حبل میں مسل اس کے گلے میں ہم کاٹن کی رسی ڈال دیں گے اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیا ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا کہ یہ جب جہنم میں جائے گی تو ہم کوتن کی رسی ڈال کر جہنم میں لٹکا دیں گے اس کو نبی کو ستایا تو ارے دوسرا مطلب بیان کیا کہ اس کی موت اسی رسی سے آئی ایک نظام یہ ہوا کہ وہ لکڑیاں اٹھا کر آ رہی تھی سر پر بہت وزن تھا اور رسی تھی اس کی وہ اتارنے گئے تو اتار نہیں پائی اور رسی جو تھی وہ گلے میں پھنس گئی جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا فی جی دیا حبل میں مسل میرے بھائیوں یہ صورت ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ ہم کو اپنے نبی علیہ السلام کی ضرورتوں کی اتباع کرنا چاہیے ان کی پیروی کرنا چاہیے شاہ ہوں نے عظیم الشان نبی ہم کو عطا فرمایا ہے اس کی سنتوں کو ایک ایک سے نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے نے سکھائی منمانی نماز نہیں ہو شکر کے نماز پڑھتے فقہا نے لکھا ہے کوہنیاں بچھا کر نماز پڑھنا مکرو تعلیمی ہے اب ہم کوہنیاں بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں سنت کے خلاف کئی عمل ہمارے ایسے کئی عمل بس ویسے ہی ہم چلے آئے ہیں ایک ایک ایک جو ہے رسم پڑی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم چلتے ہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر عمل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہماری زندگی میں ہو اگر یہ سنتیں ہیں تو اس صورت میں اور صلح کے مسائل رکھو نبی کو صلح پسند اللہ کو صلح پسند ایک حدیث شریف میرے ذہن میں آئی کہ قیامت کے دن ایک ظالم و مظلوم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور مظلوم کا مطالبہ ہوگا کہ ظالم کے پاس میرا حق باقی اللہ مجھے دلا تو ظالم کو کہا جائے گا اس کا حق ہے وہ کہے گا اللہ تو تو جانتا ہی ہے اس سے پہلے سارے لوگ آئے میرا ثواب لے رہے اس نے جو احمد کی روایت ہے سارے لوگ ثواب لے رہے اب میرے پاس ثواب ہے ہی نہیں میں اس کو کیا دوں وہ مظلوم کہے گا مجھے میرا حق چاہیے تو اب وہ مظلوم یوں کہے گا کہ اللہ اس کے پاس اگر ثواب نہیں ہے تو میرے گنا اس پر ڈال دیا اگر اس کے پاس ثواب نہیں تو میرے گنا اس کے سر پر ڈال دے اس موقع پر اللہ یہ پردہ ہٹائے گا اور جنت نظر آئے گی اور شاندار مقام نظر آئے گی اور اس مظلوم کی نظر پڑے گی تو پوچھے گا کہ اللہ یہ مکان کس کے لیے نبیوں کے لیے ہے بڑا شاندار تو اللہ کا جواب ہوگا حضور پاک شاسن فرمان اللہ کہے گا یہ میرے اس بندے کے لیے ہیں جو میرے دوسرے بندے کو معاف کر دے اگر تو بھی اس تیرے بھائی کو معاف کرے گا تو میں تجھے دوں گا وہ کہے گا اللہ معاف کرنے پر تو دے دے گا کہاں ہاں بالکل میں تیرا رب تو وہ اسی وقت اپنے ظالم بھائی کو معاف کرے گا اللہ اس کو وہ جنت کا مکان عطا کرے گا معلوم ہوتا ہے اللہ بھی صلح چاہتا ہے سنا چاہتا ہے ٹکراؤ پیدا نہ کرو دوری پیدا نہ کرو جدائیاں پیدا نہ کرو لوگوں کے دلوں پر اٹیک نہ کرو ذلتیوں کے پلان نہ بنا بہت غلط ہے میں نے کل بھی ایک بیان میں کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام والسلام جب نعمتوں کو گنوانے لگے یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اس کے بعد نعمتیں گنوانے لگی تو پہلی نعمت جو آپ نے گنوائی وہ یہ تھی اد اخرد حسج اللہ کا فضل ہوا مجھے جیل خانے سے نکالا اور مجھے بادشاہت پر نکالا علماء لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تو ایک نعمت آپ کو ملی اور وہ نعمت یہ تھی کہ آپ کو جب کنویں میں ڈالا دیا تو کنویں سے آپ کو نکالا گیا جماعت وہاں بھیجی وہ اللہ ہی نے بھیجی وہ وہاں پانی پڑنے کیوں جاتا اور اس اللہ نے کنویں سے آپ کو نہ جات دی تو حضرت یوسف نے اس نعمت کا تذکرہ کیوں نہیں کیا مفسرین لکھتے ہیں سارے بہر محیط نے لکھا ہے فرمایا اس لیے کہ اگر اس واقعے کو ذکر کر کے تو سامنے وہ سارے بھائی بہتے ہوئے تھے جو کنویں میں ڈالنے والے تھے وہ واقعہ پھر یاد آ جاتا اور بھائیوں کا دل دکھ جاتا اور آپ اپنے بھائیوں کا دل دکھانا نہیں چاہتے تھے اس لیے اس نعمت کا تذکرہ ہی نہیں آج ہم بات بات میں دل دکھاتے ہیں بات بات میں دل دکھاتے ہیں میرے بھائیوں قرآن کریم کی عظیم الشان تعلیمات پر عمل کرو مبارک مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں کثرت تلاوت قرآن کثرت نوافل دعاؤں کا اہتمام تراویح کا اہتمام اور برائیوں سے لفظوں سے گیبتوں سے اور گندی باتوں میں وقت اور ٹائم پاس کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنا وقت اچھے کام میں استعمال کرو اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا اللہ الحمد للہ رب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللہ بنا معاف فرما سوروں سے درگزر فرما کاریوں سے معافی عطا فرما اے اللہ مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما اللہ ہمارے والدین رشتے دار تاریخ کی مغفرت فرما اللہ امت کی شرور فتن بلایا سے حفاظت فرما اللہ تمام طرح کے مسائل مظالم سے ہم سب کی حفاظت اللہ ہمارے دلی تمنا کو جائز مقاصد کو پورے کرنا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول صلی اللہ علیہ